شعبہ نے بیان کیا ان سے اشعث بن سلیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھبیس